ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق الله العظيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فرعون كان लगा اپنے ارد گرد والے ساتھیوں کو کہ بلا شبہ یہ علیہ السلام جادوگر ہے اور پڑھا لکھا ہے یرید یخرجا کم من عرض کم یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے علاقے سے اپنے جادو کے ذریعے سے نکال دے ہم تأمرون تمہاری کیا رائے ہے قالو جواب میں پارٹی والے لوگ کہنے لگے اخا ہو وباس مدا انحاشی فرعون کو کہنے لگے کہ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیں اور آپ تمام علاقوں میں بلانے والوں کو بھیج دیں کہ وہ جائیں اور آپ کے پاس لے آئیں بڑے بڑے سمجھدار قسم کے جادوگروں کو فجمع تو چنانچہ جادوگروں کو جمع کر دیا گیا یوم معلوم ایک خاص میدان میں مخصوص دن میں وکیل سے اور لوگوں کو بھی کہا گیا کہ تم سب بھی اس دن جمع ہو جانا لعلنا نتبع و سحرت انکان الغالبین اگر جادوگر غالب آ جاتے ہیں تو ہم پھر انہیں کی پیروی کریں گے ان سے مشورے کر کے اور کام کریں گے فلما جا تو لفرعون ان ان لنا لاجرا كنا نحن جادوگر آ گئے فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا قال نام فرعون کہتا ہے ہاں بہت اچھی بات کی وَإِنَّكُمْ اِذَلْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تم میرے مقرب بن جاؤ گے قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُومَ أَنْتُمْ أَلْقُونَ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرَعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ انہوں نے اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں ڈالی اور ساتھ یوں کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم کہ ہم غالب آئیں گے علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا فیضا ہی تلقون اس لاٹھی نے وہ سارا کچھ کھا لیا نگل گئی جو انہوں نے وہ ساری ترتیب دکھائی تھی فول کی سہارا تو ساجدین سارے کے سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے کہنے لگے ہم نے رب العالمین پر ایمان لایا ہے پھر آگے شرح بیان کی یعنی موس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا ہے فرعون کہنے لگا آمن تم لہو قبل ان آزن لکم کیا تم موس علیہ السلام اور اس کے رب پر ایمان لے آئے ہو میں نے تو تمہیں اجازت ہی نہیں دی انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر کہنے لگا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور تم اسی کے ساتھ شریک ہو گئے ہو ان قریب تم جان لو گے میں کیسی سزا دیتا ہوں لوکت ان ایدیکم و ارجلکم من خلاف ضرور بضرور میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو خلاف سمت سے کاٹوں گا و بنکم اجمعین اور ضرور بضرور تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا یہ جادوگر جو ابھی تھے اب نو مسلم ہیں صحابی رسول ہو گئے ہیں کہنے لگے لا ظہیرہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ ہمیں مار دو گے تو انا الا ربنا منقلبون ہم اپنے رب سے ملاقات کر لیں گے انا نتمو ان یغفر لنا ربنا خطایانا ہماری تو لالچ یہ ہے کہ رب ہماری اس شہادت کو قبول کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو گئے ہیں کل کے سبق میں بات ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے موس علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ انہوں نے بات چیت کی فرعون نے آگے سے دھمکی دی کہ میں تمہیں جیل کر دوں گا یوں کر دوں گا تو دھمکیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں نا جب وہ باتوں میں کوئی خاص جواب نہیں دے سکا تو اپنے ارد گرد والے لوگوں کو کہنے لگا ان نہ یہ بندہ بڑا ماہر جادوگر بڑا لکھا لگتا ہے یعنی اس کو باتیں بڑی آتی ہیں اور پڑھا لکھا بھی لگتا ہے اور جادوگر یہ اہل باطل کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے جب انبیاء علیہ و والسلام کی تبلیغ لوگوں پر اثر کرنے لگ جاتی تو یوں ہی کہتے تھے کہ یہ لوگ جادوگر ہیں نا تبھی ان کی بات زیادہ جلدی اثر کر رہی ہوتی ہے فضول ہے وہ پروگنڈا کرتے ہیں جادو کا تو ایک عارضی سا اثر ہوتا ہے وہی اس کڑے تک ہوتا ہے چند دن ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے تماشا سا ہوتا ہے جو نبی کے ماننے والے بنتے ہیں وہ تو جو کچھ ہو جائے پھر نبی کے ہی ہوتے ہیں وہ عارضی نہیں ہوتے جادو کا اثر تو ایک عارضی سا ہوا کسی پر تویز کیا کوئی تھوڑا سا طبیعت خراب ہو گئی کچھ ہو گیا یا وہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں رسی کو سانپ یا کچھ تو وہ ایک خاص حلقے کے اندر جہاں تک ان کا وہ منتر چنتر چلتا ہے اس پر جو انبیاء کی تعلیمات ہوتی ہیں اور جو لوگ نبی کی تعلیم پہ آ جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں وہ ایسے پکے ہوتے ہیں زمین پھٹ جائے آسمان ٹوٹ جائے وہ نبی کا ساتھ دینے سے نہیں چھوڑتے اتنا پکا ان کا ایمان ہوتا ہے تو پھر یہ دور کرنے کے لیے ان کے پاس تو اور کوئی ہیلا و حصیلا نہیں ہوتا تو یہی کہتے ہیں کہ اس بندے کے بیان میں اثر ہے جادو ہے لوگ اس کی بات اس لیے مان لیتے ہیں کیا کہتا ہے دوسری بات یرید ان یخرجکم من ارزکم بسحره فماذا تامرون دیکھو بندے تو دو ہیں حضرت موسی علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام باقی بنی اسرائیل کو تو بڑے عرصے سے اس نے ویسے غلام بنایا ہوا مار مار کے پیٹ پیٹ کے دبایا ہوا تھا کہنے لگا یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ تم کو اپنے اس جادو کے ذریعے سے اللہ اس علاقے سے نکال دے یعنی فرعون ہے چار سو سال سے زیادہ حکومت ہے فوج اس کی پولیس اس کی کرندے چرندے پرندے چغل خور جاسوس سب اس کے ایک بندے سے ڈر گیا کہتا ہے یہ تمہیں اپنے علاقے سے نکال دے گا پما تامرون تمہاری رائے کیا ہے تم مشورہ کیا دیتے ہو وہ جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے مشورہ دیا و ان بھائیوں کو مولت دیں ایک ٹائم مقرر کر لیں جس کو سولہویں بارے میں بھی ذکر آیا تیس تیرہویں میں آیا پہلے میں آیا کئی جگہوں میں آیا بہرحال ایک وقت مقرر ہو گیا فلاں میدان میں فلاں دن سارے لوگ سولہویں پارے میں یوم و فرمایا کہ وہ جو میلہ ایک ہوتا ہے اس میں ویسے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہم بھی سارے جادوگروں کو بلا لیتے ہیں ارد گرد پیغام بھیج کے تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن آ جائے یہ بھی اپنی چیز دکھائیں وہ بھی دکھائیں جو غالب آ گیا اس کو مانیں گے فجوم صاحب بیمی کا تو یوم معلوم سارے آ گئے لوگوں کو بھی کہا تم بھی آ جاؤ بادشاہ سلامت بلا رہا ہے اور بالفرض یہ جادوگر جیت جاتے ہیں تو ہم ان کی پیروی کریں گے اور شرط کے ساتھ تو چیز کمزور ہو جاتی ہے اگر یہ غالب آ گئے تو ہم پیروی کریں گے ان کو بھی شک تھا کہ ہمارے جادوگر معلوم نہیں غالب آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں فلما قالوا لفرعون ان ان لنا لاجرا كنا نحن ادھر اللہ کا پیغمبر ہے پیغمبر کا تو اعلان ہوتا ہے ان اجری میرا تو میری بات سنو میرا اجر میرے اللہ کے ذمہ ہے اللہ اجر دے گا یہاں تو دنیا داری ہے نا جی جادوگر تو دنیا دار ہوتے ہیں پیسے لیتے ہیں فیس لیتے ہیں اس کو یوں لڑاتے ہیں اس کو پھر تویز دے کے ادھر سے نکالتے دونوں طرف سے تو <clears throat> وہ جادوگر تو دنیا دار تھے انہوں نے کہا پہلے پہلے لین دین طے ہونا چاہیے جادوگر کہنے لگے فرعون کو اجرن ان کو نانا غالب اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا <clears throat> کیا دیں گے فرعون نے کہا نام اچھی بات کی سوال ٹھیک ہے وہ ان نقم ازلمن المقربی تم میرے مقرب بن جاؤ گے مفسرین نے لکھا ہے اللہ عالم ثواب کہ جو فرعون کا مقرب بندہ ہوتا تھا نا حکومتی بندہ خاص اس کو فرعون ایک اپنے پاس سے خاص کڑا دیتا تھا وہ کڑے وہ خاص جو بنے ہوئے تھے بادشاہ کی طرف سے وہ ان بندوں کو دیے جاتے جو فرعون کے خاص بندے ہوتے تھے پھر وہ ارد گرد آگے پیچھے بازاروں میں جہاں کہیں بھی چلتے پھرتے تھے تو لوگ ان کے ہاتھوں میں کڑا دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ بادشاہ کا خاص بندہ ہے بہرحال تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا وہ مسئلہ سارا ہو گیا جمع ہو گئے وغیرہ ہزاروں کی تعداد میں تھے بعض مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زہری جبا وغیرہ دستار اس شکل میں آئے تھے قال لهم موسیٰ القوم انتم ملکون علیہ السلام نے کہا کیوں آئے ہو کیا دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ جو دکھانا ہے اب بات یہ ہے کہ علیہ السلام ان کو ویسے سمجھاتے رہیں کہ میں برحق پیغمبر ہوں میرے پاس اللہ کی کتاب ہے میں نازل وہی آتی ہے موجزے ہیں میرے پاس وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو باطل اپنی چیز دکھائے گا اس کا جب بالمشاہدہ پیغمبر اسلام ابتال کرے گا تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آئے گی بات کہ وہ باطل ہے یہ حق پر ہے نے کا جاؤ جو تم نے کو کرنا ہے دکھاؤ کیا بات ہے ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ رسیاں مسیاں ڈالی ہیں کوئی سانپ بن گئے کچھ اور چیز بن گئے کوئی گیدر بن گئے کچھ اور بہت ساری مخلوق بعض رات نے ستر ہزار کے لگ بھگ جادوگر لکھے چلو ستر والے نہیں بعض نے دس ہزار لکھے دس ہزار والے ہی کال لے لیتے ہیں دس ہزار لاٹھیاں تو رسیاں تو یہ بھی اگر ڈالی جائیں تو میدان کا کیا حال بن جائے گا سارا تماشا ہو گیا کیڑے مکوڑے سانپ بچھو یہ چیزیں بن گئی کہنے کیا لگے کالو بے عزت فراؤن لنحن الغالب فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے یہاں پر تھوڑی سی ایک بات اپنے معاشرے کے لحاظ سے دوستوں کرنی ہے کہ قسم صرف اللہ رب العزت کے نام کی ہوتی ہے وہ بھی کوشش یہ کی جائے کہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات اس کام کے لیے نہیں کہ ہم اپنے کام کو کاروبار کو اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے یوں قسمیں اٹھاتے رہے نا یہ عادت اچھی نہیں ہے لیکن چلو کہیں ضرورت پیش آ بھی جاتی ہے قسم اٹھانے کی تو اللہ کے نام کی قسم ہے باقی بعض لوگ کہتے ہیں ماں میری ماں کی قسم باپ کی قسم بادشاہ کی قسم فلانی قسم یہ فضول چیز ہے سب شرک ہے ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے اول تو قسم سے بچنا ہے لیکن بال فرض اگر قسم کھانے کی ضرورت بھی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام کی قسم ہے یہ تو لوگ مشرق تھے انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھانی تھی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جب لاٹھی ڈالی وہ خاص لاٹھی وہ اتنا بڑا اجدہا بنی کہ تلقف ما یافکون جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تھا وہ سب کھا گئی جادوگر سانپ دوسرے جادوگر کے ساتھ کو کھایا نہیں کرتا وہ اپنا اپنا منظر دکھاتے ہیں نا جی یہاں ان جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی اور ہے ہمارے تو ساری چیزیں یہ کھاتی جا رہی کھاتی جا رہی بعد حسین نے لکھا ہے کہ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو جو اجدہا تھا اس نے یوں منہ کھولا فرعون کی طرف تو وہ بھی پیچھے ہٹنے لگ گیا کہ آپ کہیں میرا ہی نمبر نہ آ گیا ہو اللہ عالم سے یہ جو جادوگر تھے جادوگر تھے اپنے فن علم و ہنر کے ماہر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس شخص کی لاٹھی جو سانپ بنی اور ہمارا سب کچھ نگل گئی یہ جادوگر نہیں ہے جادوگر ہم تھے فعل کیا سہارت و ساجدین کتنے اچھے لوگ تھے جب حقیقت سمجھ میں آئی فوراً سجدے میں گر گئے کہ اور کوئی مانے یا نہ مانے اس شخص کو اللہ کا پیغمبر اس نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے وہ واقع پیغمبر اللہ کا معجزہ ہے سجدے میں گر گئے اچھا ایمان نے پہلے تو اعلان کیا کہ آمنا برب العالمین ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں پھر ان جادوگروں کو بھی یہ تردد ہو گیا کہ کہیں فرعون یہی نہ کہنے لگ جائے کہ رب العالمین تو میں ہی ہوں جیسے اللہ رب کو کہنے لگ گیا تھا تشریح کی رب موسا و ہارون ہم نے اس رب العالمین پر ایمان لایا جو موسا اور ہارون کا رب ہے بہت بڑی بات ہے دوستو فرحون کہنے لگا میں نے اجازت نہیں دی تو میں قتل کروں گا سولی پہ چڑھاؤں گا فراہم کروں گا انہوں نے جواب دیا لا صحیح رہا کوئی حرج نہیں آپ ہمیں مار دو موت تو مومن کا توحفہ ہوتا ہے جی الموت تو تحفہ موت کے بعد ہی تو اپنے رب سے ملاقات ہوگی انا الا ربنا منقل اپنے رب سے ملاقات کرنے کے مار دو ہماری بس لالچ یہ ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم نے ایمان لایا تو ہمیں مار دیتا ہے سولی پہ چڑھاتا ہے جو بھی کرتا ہے ہمارا رب ہماری غلطیوں کو معاف کر دے جو ہم نے اتنا کچھ دکھایا یا جادو کی ہے یا اور لوگوں کو بھی کہیں جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جادو بری چیز ہے جادوگر کے پاس نہیں جانا چاہیے جادو نہیں کرانا چاہیے دونوں کا ایمان خطرے میں اس کا تو ہے ہی خطرے میں کیونکہ استمداد لغیر اللہ جادو جو ہوتا ہے وہ غیر اللہ والی اشیاء شیطانی عمل سے شیطان سے وہ مدد حاصل کر کے دوسرے کو تکلیف جب غیر اللہ سے مدد حاصل کی تو دار اسلام سے تو وہ خارج ہو گیا استمداد اس طرح بہرحال اللہ بچائے دوستو قرآن مجید کی تلاوت کا معمول ہو ذکر اذکار کا معمول ہو تو ان چیزوں کا اثر اگر کوئی کرے بھی جادو لوگ کرتے رہتے ہیں وہ ان کا کام ہے اثر کم ہوتا ہے دیکھو دوستو ایمان اس چیز کا نام ہے اور صرف اللہ سے لالچ ہے کہ ہمارے گناہوں کو رب معاف کر دے بس ہم ایمان والے ہیں اور فرعون نے ان کو شہید بھی کر دیا سب کچھ کر دیا لیکن ایمان سے نہیں پھرے پیغمبر کی صحبت ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے ان کے دلوں میں اس طرح ایمان گھسا اور اتنے مضبوط ہوئے کہ شہادت کو قبول کر لیا اور فرعون کے ظلم سے نہیں ڈرے اور کس ظالم کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہوئے اللہ سمجھ نصیب فرمائے